ہے اس نے انسان کو بہترین اخلاق اپنانے کی تعلیم دی چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ عشت العتم مکارم الاخلاق میں مکارم اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے مبوس ہوا ہوں اور اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق عظیمہ سے نوازا تھا ارشاد فرمایا و ان خلق عظیم اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلی مرتبے پر فائز ہیں چنانچہ نبی علیہ السلاط اسلام نے اپنے صحابہ کو خوش اخلاقی کی تعلیم دی جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے جو صحیح معنوں میں انسان ہو مسلمان ہو وہ ہمیشہ خوش اخلاق انسان ہوتا ہے اس لیے حدیث پاک میں آیا نبی علیہ السلاط اسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین چیز خوش اخلاقی ہوتی ہے اس سے بڑی نعمت اور کسی کو نہیں ملتی کہ ایمان لانے کے بعد انسان خوش اخلاق انسان بن آج زبان سے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقت میں کتنے مسلمان ہیں ہم اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں جمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات سے واقف ہوں ایک اور شاعر نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ذرا بیٹھ کے اندازہ تو لگائیں کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں اگر یہ مسلمان ہیں تو یہ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھیں گی کیا ہماری زبان مسلمان ہے اگر یہ زبان مسلمان ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گی وعدہ خلافی نہیں کرے گی اگر ہمارا دل مسلمان ہے تو یہ دل گناہوں کے منصوبے نہیں باندھے گا اگر ہمارے ہاتھ پاؤں مسلمان ہیں تو پھر یہ کسی گناہ کی طرف چل کے نہیں جائیں گے کسی کی عزت کی طرف ہاتھ نہیں اٹھیں گے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعضاء میں سے کوئی عضو بھی صورت صحیح طرح مسلمان نہیں تو پھر سوچنا چاہیے کہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں بلکہ کہنے والے نے کہا تو عرب ہے یا اجم ہے تیرا لا الہ اللہ تو عرب ہے یا عجم ہے تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نام کے مسلمان تو یقیناً ہیں مگر مسلمانیت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے ایک ہوتا ہے گنا اور ایک ہوتا ہے سرکنڈا کانا بانس سمجھ لیجئے آپ دونوں کو ظاہر میں اگر دیکھیں تو شکل ایک جیسی گنا بھی اسی طرح کا اور بانس کا پتلا پودا وہ بھی اسی طرح کا ظاہر ایک ہے مگر باطن میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک رس سے خالی دوسرا رس سے بھرا ہوا آج ہماری مسلمانی اور ہمارے اسلاف کی مسلمانی میں ایسا ہی فرق ہے ہم دیکھنے میں مسلمان ہیں مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام ہے وہ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی سعادت عطا فرمائی الحمد لیکن ابھی ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلا سکے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے ہمارے اکابر رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے اللہ کو مناتے تھے لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے ان کے سینوں میں دل کانپتے تھے آج ہمارے لیے رات کے آخری پہر کی بیداری مشکل بن گئی ہے فجر میں بھی مشکل سے نماز میں آ کے ملتے ہیں کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے تو ہم اپنے آمال کو دیکھیں تو ابھی بہت زیادہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے ایک وقت تھا کہ جب مومن کا سینہ اللہ رب العزت کی محبت کا خزینہ ہوتا تھا اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا تھا لوگوں کے دلوں پہ تاثیر ہوتی تھی تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے کھویا گیا ہے تیرا جذب کلندر آنا آج وہ جذب ہمارے اندر باقی نہیں وہ محبت کا جنو ہمارے اندر باقی نہیں محبت کا جنو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے اسی لیے ہمارے اسلاف نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اللہ ہر العزت سے ان کی ایک تار جڑی ہوتی تھی آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں دل دماغ گلی کوچا بازار میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ ازا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا اے سیماب سیماب کہتے ہیں پارے کو مرکری اس کی یہ صفت ہے کہ یہ ہر وقت تھر تھراتا رہتا ہے تھرکتا رہتا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ مصر اور فلسطین میں بھی وہ ازام میں نے نہ سنی کہ جس اذان کو سن کر پہاڑ بھی پارے کی طرح کانپا کرتے تھے سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا اے سیماپ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب ممبر و محراب ترستے ہیں کہاں گئے وہ لوگ جو سجدہ کرتے تھے تو زمین کانپتی تھی آج ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ زبان پہ فاتحہ چل رہی ہوتی ہے اور دل میں خیال کسی غیر کا چل رہا ہوتا ہے بے ذوق سجدے بے حضور نمازیں یہ ہم آج اللہ ہر العزت کے حضور تحفہ بھیج رہے ہوتے ہیں آپ سوچئے تو صحیح ہمیں اپنے اوپر کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے بلکہ کہنے والے نے تو یہاں تک کہا بزمین چو سجدہ کردم کر دم لے زمین دا برامد جب میں نے زمین پہ سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی بزمین چو سجدہ کردم کر دم لے زمین دا برامد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ اے ریائی آئی اور اے آ کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز تو اگر دل سنم آشنا ہوا تو نماز کی حضوری کہاں نصیب ہوگی اس لیے آج اپنے آپ پر محنت کرنے کی ضرورت ہے نبی علیہ سات اسلام نے دین کو ڈیفائن کیا ارشاد فرمایا ادین النصیحہ دین سراسر خیر خواہی ہے دین سراسر خیر خواہی الدین النصیحہ ان نسیحا تو جانتے ہیں کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ لائے جائیں تو ان میں حسر ہوتا ہے مانا یہ بنے گا الدین النسیحا دین ہی خیر خواہی ہے یا یوں کہیں گے کہ خیر خواہی ہی دین ہے دونوں ان میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے آپس میں یہ لازم و ملزوم بن جاتے ہیں معلوم یہ ہوا کہ جہاں دین ہوگا وہی خیر خواہی ہوگی اور جہاں آپ کو خیر خواہی نظر آئے وہیں آپ کو دین نظر آئے گا دیندار انسان کبھی بدخواہ نہیں بن سکتا بدخواہ انسان دیندار نہیں ہو سکتا اور آج دیکھو ہم لوگوں کے دلوں میں اپنے قریب رہنے والوں کے بارے میں بدخواہی ہوتی ہے نیت کا ٹھیک کرنا اس راستے کا پہلا قدم ہے جب تک نیت ہماری ٹھیک نہیں ہوگی تب تک اللہ کے راستے پہ ہمیں آگے بڑھنا نصیب نہیں ہوگا ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں شیخ شاہ الدین سور وردی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ انہوں نے اپنے علاقائی زبان میں ایک شعر کہا وہ زبان ممکن ہے آپ نہ سمجھیں مگر اس کا ترجمہ آپ سمجھیں گے فرماتے ہیں نعتیاں دھوتیاں رب ملدات ملدہ کمبیاں مچھیاں نو اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو پھر مچھلیوں کو رب مل جاتا وہ تو ہر وقت ہی نہاتی رہتی ہیں جن نعتیاں دھوتیاں رب ملدات ملدہ کمبیاں مچھیاں نو اگر نہانے سے رب ملتا تو کچھوے اور مچھلی کو رب مل جاتا جے ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدہ کال کڑی چھین اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو ایک کالی سی چڑیا ہوتی ہے وہ عام طور پہ رات کو ساری رات آواز نکالتی رہتی ہے تو فرماتے ہیں کہ اس چڑیا کو رب مل جاتا جو ساری رات آواز نکالتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو سر منڈانے سے اگر رب ملتا تو بیڑ کی ایک ایسی نسل ہے کہ سر پہ بال نہیں ہوتے باقی سارے جسم پہ ہوتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ سر منڈانے سے رب ملتا تو اس کو مل جاتا یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں خسیاں نو اگر پاک دامن رہنے سے خدا ملتا تو جو خسی بیل ہوتے ہیں ان کو رب مل جاتا کہ وہ تو اپنی مادہ سے مل ہی نہیں سکتے یہ تمہید باندھتے ہیں نہانے دھونے سے رب ملتا تو مچھلیوں کو مل جاتا ذکر سے ملتا تو اس پرندے کو مل جاتا سر منڈانے سے ملتا تو بھیڑ کو مل جاتا اور افیف پاک دامن رہنے سے رب ملتا تو پھر بیل کو مل جاتا آخر پر فرماتے ہیں رب ملدا تے ملدہ نیتا اچھیاں نو اگر اللہ ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملا کرتا ہے جب تک بندے کی نیت اچھی نہ ہو اس کو خدا نہیں ملتا بد نیت انسان کو رب نہیں مل سکتا اور آج دیکھیں اپنوں کے بارے میں نیت بد ہوتی ہے کسی کی عزت پہ نظر کسی کے مال پہ نظر کسی کے عہدے پہ اس کی ٹانگیں کھینچو یہ مسلمانوں کے کام تھوڑے ہیں مسلمان کبھی کسی کا بدخواہ نہیں ہو سکتا اگر کوئی بدخواہ ہے تو اس کے اندر اتنی مسلمانی نہیں ہے چنانچہ نبی علیہ السلاط اسلام نے صحاب کرام کو خیر خواہی کرنے کا حکم دیا بلکہ بعض صحابہ سے اس پر بیت لی کہ آپ دوسروں کی خیر خواہی کریں گے ذرا توجہ فرمائیے گا یہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگتی ہے قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے راستے میں چیونٹیاں چل رہی تھیں تو ایک چیونٹی نے اندازہ لگا لیا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے اس نے آواز دی یا تو ہم نم خلو مسا کی اے چیونٹیو اپنے بلوں میں چلی جاؤ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں میں کہیں مسل نہ دے اس چیونٹی کی یہ خیر خواہی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ قرآن میں اس واقعے کا تذکرہ کیا اور ایک سورت کا نام ان نمل چیونٹی کے اندر رکھا جو پروردگار چیونٹی کی خیر خواہی کو اتنا پسند کرتا ہے وہ کسی انسان کی خیر خواہی کو کتنا پسند فرمائے گا چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو مدینہ طیبہ کے تاجروں میں سے تھے ایک مرتبہ انہوں نے اپنا تجارتی قافلہ منگوایا شام سے کوئی قریباً سو اونٹ کے برابر سامان تھا اور وہ ایسے وقت میں مال لے کر پہنچا جبکہ مدینہ طیبہ اور اس کی قریبی بستیوں میں اس جنس کی ایکیوٹ شارٹیج تھی جیسے ہی وہ کافلہ پہنچا تو ارد گرد کے جو تاجر تھے یہودی مسلمان جو بھی تھے وہ سب آ گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جی ہم آپ سے زیادہ پرائس دے کر یہ سامان خرید لیتے ہیں آپ ہمیں دے دیں پھر ہم آگے اس کو بیچتے رہیں گے آپ نے پوچھا کہ تم کتنا مجھے منافع دو گے وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کو ہنڈریڈ پرسینٹ پروفٹ دیں گے آپ نے سو کا خریدا تو دو سو کی چیز ہم خرید لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آگے یہ تین چار گنا زیادہ پرائز پہ مال بک جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے زیادہ پروفٹ چاہیے لوگ سوچ سمجھ کے بات کرتے رہے کسی نے کہا جی میں ڈبل پروفٹ دے دیتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں مجھے زیادہ چاہیے کسی نے کہا جی میں تین گنا دے دیتا ہوں ان کا نہیں اس پر پہنچ کر تو وہ تاجر حیرانوں کے منہ دیکھنے لگے کہ آپ چاہتے کیا ہیں ہم آپ کو تین گنا پرائس دینے کی آفر کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی نہیں مال بیچنا چاہتے تو عثمان غنی ہلانوں نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ایک کسٹمر ہے جو مجھ سے یہ مال سات سو گنا زیادہ پرائس پہ خریدنا چاہتا ہے تو وہ لوگ حیران ہوں گے سات سو گنا پرائز پر انہوں نے فرمایا ہاں پوچھنے لگے وہ کون ہے کہنے لگے وہ میرا پروردگار ہے اگر میں اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں میں یہ چیز تقسیم کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے ہر دانے کے بدلے سات سو گنا دیں گے کماسل حبت امبت سب آسنابل فی کل بلتم میں اتو حبا چنانچہ عثمان غریب لانوں نے لوگوں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اتنے پروفٹ کو جو لوگ دے رہے تھے ٹھوکر لگا دی اور اللہ کے نام پہ سب اپنا مال غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو دوسروں کی خیر خواہی کرے گا وہ انسان صحیح مومن ہوگا لہذا مجھے اس وقت غربا کی خیر خواہی کرنی ہے اور اپنا مال سارا اللہ کے راستے میں دے دینا ہے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا جریر بن عبداللہ البجلی رحمت اللہ علیہ وہ جہاں بیٹھتے جس مجلس میں بیٹھتے نصیحت کی بات کرتے اور سب کو کہتے کہ بھائی میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی تھی کہ میں سب کی خیر خواہی کروں گا ان کا اپنا واقعہ ذرا سنیے آپ کو لگے گا شاید کوئی دیوانہ آدمی ہے مگر دیوانوں کی بات ذرا سنیے گھوڑا خریدنا تھا ایک آدمی کے پاس تشریف لے گئے پوچھا بھائی گھوڑا دینا چاہتے ہو اس نے کہا جی کتنی پرائیس اس نے کہا جی میں تین سو دینار میں یہ گھوڑا دے دوں گا آپ نے گھوڑے کو دیکھا فرمایا کہ نہیں تجھے اندازہ نہیں تیرا گھوڑا زیادہ قیمتی ہے اب گاہک خود مالک کو کہہ رہا ہے کہ تیرا گھوڑا زیادہ قیمتی ہے اس نے کہا اچھا آپ چار سو دے دیں پھر گھوڑے کو دیکھا فرمایا نہیں نہیں یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی گھوڑا ہے تجھے اندازہ نہیں ہے وہ حیران اس نے کہا اچھا جی پھر پانچ سو دینار دے دیں آپ نے پھر گھوڑے کو دیکھا فرمانے لگے کہ نہیں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اس نے کہا جناب چھ سو دے دیں فرمانے لگے بھئی میں سچ بات کہوں کہ میری اسیسمنٹ اس سے بھی زیادہ اس نے کہا سات سو دینار دے دیں آخر پر فرمایا کہ تا مال تو تیرا ہے مگر تجھے اپنے مال کی ویلیو کا صحیح اندازہ نہیں میں تیرا نقصان نہیں کرنا چاہتا میں تجھے وہ پیسے دوں گا جو میرا دل گواہی دے گا کہ اس کے ہونے چاہیے چنانچہ تین سو دینار مانگنے والے بندے کو آٹھ سو دینار دے کر انہوں نے گھوڑا خریدا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنی خیر خواہی تھی ایک دوسرے کی آج کے دور میں تو کسٹمر چاہتا ہے کہ بغیر پیسوں کی چیز لے جاؤں اور جو مالک ہوتے ہیں وہ چاہتا ہے کہ چیز دیے بغیر اس کی جیب کا پیسہ نکال لوں یہ آج کل کی تجارت ہے مگر نبی علیہ سات اسلام نے خیر خواہی کا جذبہ دیا اور اس خیر خواہی نے ایسا معاشرہ جنم دیا ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والے چنانچہ مشہور واقع ہے کہ جنگ یورموک میں ایک صاحب بہت زیادہ پیاسے ہیں اور آخری لمحے میں ہیں اور وہ کہتے ہیں الاتش پیاس سخت گرمی تھی ان کے چچا داد بھائی ان کے پاس مشک تھی وہ مشک لے کے پہنچے کہ ان کو پانی پلائیں جب ان کو پانی پلانے لگے تو اتنے میں کسی دوسری طرف سے آواز آئی الاتش پیاس تو انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا اور سر ہلا کر اشارہ کیا کہ دوسرے کو پلاؤ وہ دوسرے کے پاس گئے اس کو پانی پلانے لگے تو تیسری طرف سے آواز آئی انہوں نے بھی منہ بند کر لیا وہ تیسرے کے پاس گئے تو ان کے جاتے جاتے تیسرے فوت ہو چکے تھے لوٹ کے دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے جب پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خیر خواہی دی تھی کہ آخری وقت کی جو پیاس ہوتی ہے اس میں بھی وہ اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیا کرتے تھے فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تعلیمات دے کر بھیجا اور نبی علیہ السلام نے ایسی جماعت کھڑی کر دی کہ اصل مقصود یہ تھا کہ انسانیت کی عظمت واضح کرنی تھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو انسان ہو کر بھی ایسا ہوا جاتا ہے فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے چنانچہ ابل و سندوری رحمتہ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ہاکے میں وقت چار پانچ علماء تھے ان سے ناراض ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ ان چاروں پانچوں کو بلا لو اور ان کو میں بس قتل کروا دیتا ہوں چنانچہ ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا جب ان کو قتل کیا جانے لگا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ابو الحسن نوری سب سے آگے ہیں باقی لوگ پیچھے کھڑے ہیں اس کو اندر سے ابو الحسن نوری سے کچھ نہ کچھ عقیدت تھی اور یہ چاہتا تھا کہ میں کسی اور کو قتل کروں اور پھر بہانہ بنا کر ڈرا دھمکا کر باقیوں کو میں کہوں گا کہ چلو میں نے معاف کر دیا اب اس نے سوچا کہ بھئی سب سے پہلے لسن نوری ہیں تو میں کیسے ترتیب کو بدلوں تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو جگہ ہے نا یہ اچھی نہیں ہے ذرا ان کو اس جگہ لے کے آؤ مقصد یہ تھا کہ جب جگہ بدلے گی تو ترتیب بدل جائے گی دوسری جگہ کھڑا کیا تو اب لسن نوری سب سے آگے اس نے کہا نہیں یہ جگہ بھی اچھی نہیں ایک تیسری جگہ بتائی چنانچہ تیسری جگہ پر سب آ کر کھڑے ہوئے تو ابل سنوری سب سے پہلے اس نے بلایا پوچھنے لگا ابل حسن میں چاہتا تھا کسی اور کو قتل کرتا اور تمہیں میں معاف کر دیتا مگر یہ کیا مسئلہ پہلی جگہ بھی آپ آگے دوسری جگہ بھی اور تیسری جگہ بھی یہ اتفاقن ہو گیا ہے یا اراد تن آپ نے آگے کھڑا ہونے کی پوزیشن لی تو اب السنوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں اراد تن آگے کھڑا ہوا اس نے پوچھا کیوں کیا خوبصورت جواب دیا فرمانے لگے کہ میں اس لیے ارادتن آگے کھڑا ہوا کہ جتنی دیر جلاد مجھے قتل کرنے میں لگائے گا میرے باقی بھائیوں کو اتنے سانس اور لینے کا موقع مل جائے گا کیا خوبصورت سوچ تھی ان کی اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دینا دوسروں کی خیر خواہی کرنا دوسروں کو اتنی ہمدردی ہوتی تھی اللہ اکبر کبیرہ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وقت کے اتنے بڑے فقی بھی تھے کہ امام اعظم کہلوائے مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی تجارت بھی تھی کپڑے کی دکان بھی تھی ایک مرتبہ ایک عورت ان کو کپڑا بیچنے کے لیے آئی پوچھا بھائی کتنی پرائس اس نے کہا اتنی تو میں نہیں جاؤ اپنے محرم مرد کو لے کے آؤ وہ محرم مرد کو لے کے آئی پوچھا کہ بھائی پرائز بتاؤ اس نے وہی چونکہ میاں بیوی نے مشورہ کیا تھا کہ ہم ضرورت مند ہیں ہم اس کپڑے کو اتنے میں بیچ دیتے ہیں اس نے بھی وہی پرائز بتائی تو امام صاحب نے اس کے خامن کو کہا کہ تمہیں اس کپڑے کی ویلیو کا اندازہ نہیں یہ کپڑا زیادہ قیمتی ہے تم ضرورت کی وجہ سے سستا بیچنا چاہتے ہو اس نے کہا جی کہ پرائس زیادہ کر دیں کتنی کریں اس نے کہا جی پہلے ہم نے سو درہم کہے تھے اب ڈیڑھ سو درہم کر دیں فرمایا نہیں یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے اس نے کہا جی دو سو درہم کر دیں فرمایا نہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ سو درہم میں جو کپڑا وہ بیچنا چاہتے تھے امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس کو تین سو درہم میں خریدا اور خریدتے وقت فرمایا میرا کانشیس کلیئر ہے کہ میں نے کسی بندے کو دھوکہ دے کر چیز نہیں خریدی اللہ اکبر کبیرا یہ کیسے حضرات تھے جو کسی کا برا چاہتے ہی نہیں تھے سوچتے ہی نہیں تھے کہ کسی کا برا ہو کسی کا نقصان ہو وہ ہر ایک کا فائدہ چاہتے تھے چنانچہ امام اعظم و بنیف فرحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اثر کے قریب اپنی دکان بند کر کے گھر آ رہے ہیں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا نعمان آج دکان جلدی بند کر دی پہلے تو مغرب کے وقت بند کرتے تھے آج زہر کے بعد ہی بند کر دی فرمان لگے ہاں آج میں نے زہر کے بعد بند کر دی وجہ کیا ہے فرمانے لگے کہ آج آسمان پر بادل ہیں اور روشنی کم ہے وہ بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں تو فرمانے لگے کہ روشنی کم تھی اور جب روشنی کم ہوتی ہے ویزیبلٹی کم ہوتی ہے اس وقت جو کپڑے کا گاہک ہوتا ہے اس کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح پتہ نہیں چلتا میں نے دکان بند کر دی میری دکان کا کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر مجھ سے نہ خریدے اس کو کہیں نقصان نہ ہو جائے اللہ اکبر کبیرہ آپ سوچئے کہ ایسے بھی تجارت ہوا کرتی تھی جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں ان کا ایک پڑوسی تھا اور وہ پڑوسی مکان بیچنا چاہتا تھا تو خریدار نے آ کے پوچھا مکان کی کتنی قیمت اس نے کہا جناب دو ہزار دینار اس نے کہا بھائی اس مکان کی قیمت تو ایک ہزار دینار بہت ہے اس نیبرہڈ میں تو ایک ہزار دینار قیمت بہت ہے تو اس نے آگے سے کہا ہاں مکان کی قیمت ہے ایک ہزار دینار اور دوسرا ہزار دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے ہمارے ہمسائے کے گھروں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی لوگ ہمارے ساتھ مل کر رہنا اتنا پسند کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ خیر خواہ انسان ہے یہ نیک نیت انسان ہے اس سے بہتر مجھے نیبر دنیا میں کوئی نہیں مل سکتا سوچئے جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے ہمارے اخلاق اس وقت کتنے اچھے ہوا کرتے تھے چنانچہ بغداد جب پوری دنیا کا مرکز تھا اس وقت کفار نے سوچا کہ مسلمانوں کے معاشرے کا اندازہ تو لگایا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم چنتی ہے ان کے ماحول میں آپس میں میل جو لین دین یہ کیسا ہے چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جائیں اور ان کے ماحول معاشرت کو ذرا اسٹڈی کر کے آئیں وہ آیا بغداد پہنچا تو تھکا ہوا تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کھانا کھا لوں لہذا وہ ایک ریسٹورینٹ پہ آ گیا اور وہاں بیٹھ کے اس نے کھانا کھانا شروع کیا مگر اس نے فیل کیا کہ کھانے کے دوران ایک اور بندہ تھا جو قریب کھانا کھا رہا تھا اور وہ کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا تو اس کو فیل ہوا کہ یہ بندہ مجھے واچ کر رہا ہے اس نے دل میں سوچا میں پردیسی ہوں نووارد ہوں یہ ذرا میری شکل کو دیکھ کے پہچان رہا ہوگا کہ یہ باہر سے آیا ہے خیر اس نے کھانا کھا لیا جب کھانا کھا لیا تو اس کے بعد یہ کاؤنٹر پر آیا اور اس سے کہا کہ جی میں نے کھانا کھا لیا مجھے بل بتائیں اس نے کہا جناب آپ کا بل تو پے ہو چکا میرا بل کیسے پے ہو چکا اس نے کہا جب آپ کھانا کھا رہے تھے تو جو بندہ آپ کے سامنے قریب بیٹھا ہوا تھا وہ اپنا بل پے کرنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ فلام بندہ مجھے چہرے مورے سے پردیسی نظر آتا ہے آج وہ میرا مہمان ہے میں اس کے پیسے ادا کر دیتا ہوں بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اجر مجھے اپنے اللہ سے چاہیے وہ حیران کہ اچھا یہ اتنے بھی خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں کہ انسان کے کھانے کی قیمت ادا کر دیتے ہیں اور شکریہ کا لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے کہ ہم نے تو اللہ سے اجر لینا ہے آگے گیا اس کو کوئی چیز خریدنی تھی اس نے سوچا میں بازار سے وہ چیز خرید لیتا ہوں چنانچہ وہ ایک دکان پر پہنچا اور دکاندار سے کہا بھائی آپ کے پاس فلاں چیز ہے اس نے کہا ہے جی آپ وہ چیز کتنے میں دیں گے اس نے کہا میں دس ریال میں دوں گا بھائی مجھے دے دیجئے کہنے لگے آپ ذرا میرے ساتھ کوپریٹ کریں سامنے جو دکاندار ہے نا آپ اس کے پاس چلے جائیں یہی چیز آپ کو اتنی ہی پرائز میں وہاں سے مل جائے گی وہ سامنے چلا گیا وہاں اس نے جا کے وہ چیز مانگی اس نے دس درہم بتائے تو دس ترین میں اس نے وہ چیز لے لی لیکن اس کے ذہن میں خیال آیا یار پہلے دکاندار نے خود کچھ نہیں لیا اور مجھے دوسرے کی طرف ڈائریکٹ کر دیا یہ کیا مسئلہ ہے وہ لوٹ کے پہلے دکاندار کے پاس آیا اور اس دکاندار سے کہتا ہے کہ جناب آپ کے پاس چیز تھی نہیں یا آپ نے مجھے بیچی نہیں اس نے کہا بھائی چیز تھی مگر میں چاہتا تھا کہ آپ سامنے والے دکاندار سے لیں اس نے کہا کیوں دکاندار تو اپنے گاہک کو دوسرے کے پاس نہیں بھیجتے تو وہ دکاندار کہنے لگا اصل وجہ یہ ہے کہ آج میرے پاس اتنے گاہک آئے کہ میرے بچوں کا گزارا بڑا اچھا ہو جائے گا میں دیکھ رہا تھا میرے اس دکاندار بھائی کے پاس آج کوئی کسٹمر نہیں آیا میں نے سوچا آپ اس سے خرید لیں گے اس کو کچھ منافع ہوگا تو اس کے بچوں کے لیے بھی آج کچھ انتظام ہو جائے گا ایک وقت تھا اتنی خیر خواہی دل میں بھری ہوتی تھی کہ دو دکاندار ہمسائے میں ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے دین کو سمجھا اور دین کو اپنایا اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ میرے ایسے با اخلاق بندے دنیا میں ہوں تاکہ پتہ چلے کہ صحیح معنوں میں مومن مسلمان کون ہوتا ہے فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں چنانچہ ایک واقعہ اور سن لیجیے ایک ایسا شہر ہے جس میں کافر مسلمان سب مل کے رہتے ہیں ایک مسلمان نوجوان اس شہر میں کسی دوسرے شہر سے آیا کاروبار کے لیے اور اس نے وہاں آ کے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اب کام کے دوران چھٹی کا دن تھا اس نے سوچا بھائی چلو میں کوئی شکار کر لیتا ہوں پرندوں کا اس نے تیر کمان سنبھالا اور وہ شہر کے اطراف میں آ گیا سبرب میں وہاں اس نے پرندوں کو تیر کے ذریعے شکار کرنا شروع کیا اللہ کی شان کہ ایک تیر جو اس نے چلایا تو وہ پرندے کو لگنے کی بجائے دور ایک لڑکا تھا کھڑا ہوا اس کو جا کر لگا اور لڑکے کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی اب یہ مسلمان تھا کوئی ہم جیسا ہوتا تو بھاگی جاتا کہ پتہ ہی نہیں چلے کیا ہوا وہ رکا اس بچے کے پاس گیا اس کو سنبھالا پھر پتہ کیا اس کے والدین کون ہیں والدین کو بتایا وہ عیسائی ماں باپ تھے جن کا وہ بچہ تھا ان کو کہا کہ بھائی میں نے پرندے کو نشانہ بنایا تھا لیکن نشانہ خطا گیا بچے کو لگ گیا تو یہ ایک مسٹیک ہے میری جب وہاں تھے تو وہاں اور لوگ بھی آ گئے ان کے رشتہ دار ایک رشتہ دار نے کہا جی ہمیں کیا پتا تو نے انٹینشنلی مارا ہے یا ان انٹینشنلی لہذا ہم تو قاضی کے پاس جائیں گے اب وہ اس کو لے کر قاضی کے پاس آ گئے قاضی نے کہا کہ ہاں بھائی اگر تمہارے تیر سے یہ بندہ مرا ہے تو یا تو تم اس کی دیت دو کساس دو اس کے جو وہ رسا ہیں اور اگر وہ رسا نہیں مانتے تو پھر تمہیں قتل کیا جائے گا بدلے میں وہ رسا نے کہا جی نہیں ہمارے بچے کو اس نے مارا ہم تو اس کے بدلے میں چاہتے ہیں کہ اس کو مارا جائے لو جی قاضی صاحب نے اس کو جیل بھیج دیا کہ بھائی جمعہ کے دن ہم فائنل فیصلہ سنائیں گے اور بندے کے بدلے پھر ہم بندے کو قتل کر دیں گے یہ جیل میں آ گیا اللہ کی شان دیکھیں کہ جو جیل کا سپروائزر تھا نا جیلر جس کو کہتے ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ وہ عیسائی تھا اب دوسرا دن ہوا تو یہ نوجوان اس سپرنٹینڈنٹ کے پاس آیا اور اس کو آ کے کہتے ہیں کہ جی میں مسلمان ہوں اور میں فلاں شہر سے آیا تھا روزی کے لیے میرے ساتھ یہاں یہ واقعہ پیش آ گیا اور اب میں یہاں پر ہوں کہ جمعہ کے دن مجھے قتل کیا جائے گا مگر میرے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں رشتہ داروں کو بھی پتہ نہیں اور مجھے کچھ امانتیں بھی ان کی لوٹانی ہے اگر آپ اپنی ذمہ داری پہ مجھے چھوڑ دیں تو میں جمعے سے پہلے پہلے واپس آ جاؤں گا اور میں مسلمان ہوں جب اس نے کہا نا میں مسلمان ہوں تو ایک مسلمان کی وعدہ وفائی کا اتنا اس زمانے میں اعتماد تھا کہ عیسائی سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ اچھا بھائی تم چلے جاؤ جمعے سے پہلے آ جانا اس نے قتل کے مجرم کو چھوڑ دیا یہ نوجوان چلا گیا اللہ تعالیٰ کی شان کہ یہ جمعہ کی نماز سے پہلے نہیں لوٹا جب جمعہ کی نماز ہو گئی قاضی صاحب نے سب کو بلایا جن مجرموں کے فیصلے ہونے تھے پتہ چلا جی کہ یہ مجرم نہیں انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو بلایا جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا جی کہ میں نے اپنی ذمہ داری پہ چھوڑا تھا اس نے کہا تھا میں آ جاؤں گا ابھی تک نہیں آیا قاضی صاحب نے کہا کہ اچھا اگر آپ نے چھوڑا تھا اپنی ذمہ داری پہ اور وہ نہیں آیا تو یہ تو آپ کی مسٹیک ہے لہذا فیصلے کے وقت تک اگر وہ نہ آیا تو اس کے بدلے ہم آپ کو قتل کریں گے چونکہ ہم نے اس بچے کے قتل کا بدلہ تو لینا ہی ہے اب وہ عیسائی ماں باپ اور پریشان بچہ بھی ہمارا مرا اور اب اس کے بدلے میں جیل سپرنٹینڈنٹ بھی ہمارا مرے گا تو بڑے گھبرا گئے مگر قاضی صاحب فیصلہ کرتے رہے کرتے رہے جب آخری فیصلہ کا وقت آیا تو انہوں نے پوچھا بھی مجرم کہاں تو وہ سپرنٹینڈنٹ آگے بڑھا اس نے کہا جی میں نے اسے بھیجا تھا اپنے اعتماد پر ابھی تک نہیں آیا اتنے میں ایک آدمی نے کہا وہ جی ذرا رکیں وہ دور سے ایسے لگتا ہے کوئی بندہ دوڑا آ رہا ہو قاضی صاحب نے کہا ہاں انتظار کر لیتے ہیں تھوڑی دیر انتظار کیا وہ دوڑتا ہوا نوجوان آیا پسینے میں شراب ہوا اس نے آ کے پہلے اس جیل سپرنٹ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں اپنے وقت پر پہنچ سکتا تھا راستے میں دریا تھا جس میں تغیانی تھی مجھے کشتی نہیں ملی اور مجھے دریا پار کرنے میں دیر ہو گئی اس لیے میں اپنے وقت سے تھوڑا لیٹ ہو گیا بہرحال میں پہنچ گیا ہوں جب اس نوجوان کی وعدہ وفائی کو انہوں نے دیکھا تو اس وقت اس بچے کے ماں باپ نے کہا قاضی صاحب آپ نے تو جو فیصلہ کرنا تھا کر دیا ہمارا بھی فیصلہ ذرا سن لیجئے قاضی صاحب نے کہا کیا انہوں نے کہا ہمارا ایک فیصلہ تو یہ کہ ہم نے اس نوجوان کی وعدہ وفائی کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا اور دوسرا فیصلہ یہ کہ ہم مجمے کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی آج کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو رہے ہیں فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں نبی علیہ السلاط اسلام نے اپنی امت کو اتنے اعلی اخلاق سکھائے امت میں ایسے اولیاء گزرے کہ جن کے اخلاق کو دیکھ کے فرشتے بھی حیران ہوتے تھے کہ یہ کیسے لوگ تھے واقعی کہ جو اللہ ہر بریزت کے بندوں کے ساتھ اتنی خیر خواہی کا معاملہ کرنے والے تھے مگر یہ کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جن کی سوچ الگ ہوتی تھی جو خیر خواہی کرنے والے لوگ تھے یہ آج ذرا اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہے امید ہے کہ آپ ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیں گے لڑکپن کی بات ہے اسکول میں کوئی چھٹی یا چھٹی جماعت یا ساتویں جماعت کا یاجز طالب علم تھا میرا ایک دوست تھا جو دیہات کا رہنے والا تھا وہ بھی شہر پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا ہم دونوں آپس میں اچھے دوست تھے اور شائننگ اسٹوڈنٹ میں شمار ہوتے تھے یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ہم نے بالکل دیہات نہیں دیکھا تھا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا دیہات کیا ہوتا ہے بس شہر میں پیدا ہوئے شہر میں زندگی گزری تو وہ ہمیں کبھی کبھی دیہات کی باتیں بتاتا فصلیں ایسی ہوتی ہیں اور ہل چلاتے ہیں اور کنواں ہوتا ہے ہمارے لیے یہ کسی دوسرے جہان کی باتیں ہوتی تھی چنانچہ ہم سنا کرتے تھے کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے ہمیں اس زمانے میں یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ گندم پودے پہ لگتی ہے یا کسی درخت پر لگتی ہے یہ بھی اندازہ نہیں تھا جب چھٹیاں ہوئی گرمی کی نا تو اس نے مجھے انوائٹ کیا کہ جی آپ ایک دن کے لیے ہمارے گھر آئیں ہم آپ کو سارے کھیت بھی دکھائیں گے اور ہم آپ کو پھر واپس چھوڑ دیں گے تو گرمی کی چھٹیوں میں میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی مجھے اپنے اس دوست کے ہاں جانا ہے امی نے کہا کہ بیٹا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چلے جاؤ چنانچہ ہم اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اس دوست کے گھر دیہات میں چلے گئے رات سو گئے صبح اٹھے ناشتہ کیا تو وہ میں لے کے نکلا کھیت دکھانے کے لیے اب جب ہم کھیت دیکھتے پھر رہے تھے نا تو ایک جگہ ہم نے دیکھا گوبر کا امبار لگا ہوا ہے تو اس کو دیکھتے ہی میں نے اسے کہا یار یہ کیا ہے یہ تو نجس ہوتا ہے یہ تو ناپاک ہوتا ہے یہ تو بدبودار ہوتا ہے اس کو کیوں اکٹھا کر کے رکھا ہوا ہے پھر جو نظر دوڑائی تو ایک اور کھیت میں گوبر پڑا نظر آیا تو میں نے کہا یہ تو ناپاک ہوتا ہے اس کو یہاں رکھا ہوا ہے اس نے کہا کہ جو اس کھیت کا فارمر ہے نا یہ اس سے جا کے پوچھ لو تو وہ کسان قریب کھڑا ہوا تھا جو ہل چلا رہا تھا میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا انکل یہ تو گوبر ناپاک ہوتا ہے اور یہ تو گندا ہوتا ہے اور اس میں تو بو ہوتی ہے چونکہ والدین نے نجاست کے بارے میں شروع میں وارن کر دیا تھا بھائی ان سے بچنے کی ضرورت ہے تو ایک بچپن کی وجہ سے نفرت دن میں تھی نا میں نے کہا یہ آپ نے یہاں جمع کر کے رکھا ہوا ہے کتنی عجیب بات ہے وہ کہنے لگا بچے آپ کے لیے یہ نجاست ہے میرے لیے یہ فرٹیلائزر ہے میں زمین میں ہل چلاتا ہوں اور یہ گوبر ملا دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس زمین میں میں کاشت کرتا ہوں اور کاشت کرنے کے بعد جب میری سبزیاں اگتی ہیں تو پہلے سے بہت زیادہ ہوتی ہیں زیادہ ہوتی ہیں اور مجھے بڑا اچھا پروفٹ ملتا ہے اب اس کی بات سن کے اس وقت تو میں چپ ہو گیا لیکن آج جب میں سوچتا ہوں تو دل میں یہ بات آتی ہے اے انسان جسے ہم گندگی کہتے ہیں نجاست کہتے ہیں ناپاک کہتے ہیں بدبودار سمجھتے ہیں اس گوبر کو اگر کسی فصل کے اندر ڈال دیا جائے تو گوبر اس فصل کو فائدہ دے دیتا ہے تو انسان ہو کر اگر ساتھ والے انسان کو فائدہ نہیں دیتا اللہ کی نظر میں گوبر سے بھی تو کیا گزرا ہمیں اللہ رب العزت نے انسان بنایا ہم اپنے ساتھ والوں کو فائدہ پہنچائیں گھر والوں کو فائدہ رشتہ داروں کو فائدہ اپنے ہمسایوں کو فائدہ معاشرے کو فائدہ مومن ہوتا ہی وہی ہے جو ہر ایک کا خیر خواہ ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین النسیحا دین سرا سر خیر خواہی ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت تعلیم دی ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اکابر کے اخلاق اچھے ہونے کی بنیادی وجہ پتہ کیا تھی ان کی سوچ بہت بلند ہوتی تھی بہت بلند سوچ ہوتی تھی بلند سوچ ہونے کی وجہ سے ان کے مقام بلند ہو گئے تھے آپ غور کریں کہ ایک پتنگا ہے اس کو پروانا کہتے ہیں اسی سے ملتا جلتا ایک اور ہے جس کو مکھی کہتے ہیں اس کے بھی دو پر اس کے بھی دو پر اس کو پروانہ نہیں کہتے حالانکہ یہ اس سے ملتا جلتا ہے سائز بھی ایک جیسا مگر اس کو پروانہ کہیں گے اور اس کو مکھی کہیں گے اس کی وجہ یہ کہ اس مکھی کی سوچ گندی یہ نجاست پہ بیٹھتی ہے گند ڈھونڈتی ہے اس کی گندی سوچ کی وجہ سے اس کو مکھی کہتے ہیں اور پروانہ کس کو کہتے ہیں جو روشنی کے اوپر نور کے اوپر اپنے آپ کو فدا کرتا ہے کہنے کو ہم بھی مسلمان کہنے کو ہمارے اکابر بھی مسلمان مگر اگر دنیا کی محبت دل میں بھر کے جیتے پھر رہے ہیں تو اللہ کی نظر میں ہماری مثال گندی مکھی کی ہے اور ان کی مثال اللہ کی نظر میں پروانے کی مانے آج ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے جو نام کے مسلمان ہیں کام کا مسلمان بننے کی ضرورت ہے تو ہمارے اکابر کو دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا سوچ دی تھی ایک دو واقعات سن کے یہ عاجز اپنی بات کو مکمل کر دے گا ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا دہلی کی جامع مسجد ایک انگریز دہلی کی جامع مسجد دیکھنے کے لیے آیا وہ آرکیٹیکٹ تھا اور اس کو پتا تھا کہ جامع مسجد کے اندر بڑی اچھی کیلی گرافی کی گئی ہے تو چونکہ اس کے فن کا کام تھا وہ دیکھنے کے لیے آیا اب دہلی کی جامع مسجد میں کئی سیڑھی چڑھ کے جاتے ہیں اور سیڑھیوں پہ آپ نے دیکھا کہ کئی مرتبہ فکرا بیٹھے ہوتے ہیں سائل بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک معذور فقیر تھا وہ بیٹھا ہوا تھا جب یہ قریب سے گزرا تو اس نے مانگا اس نے اپنا ویلٹ نکالا اور ویلٹ نکال کر اس میں سے اس فقیر کو کچھ دے دیا اور اپنا ویلٹ پھر اپنی جیب میں ڈال لیا اپنی طرف سے تو اس نے جیب میں ڈالا لیکن حقیقت میں اس کا ویلٹ گر گیا اب یہ چلا گیا مسجد میں وہاں جا کے اس نے کیلیگرافی دیکھی بڑی پسند آئی اس نے فوٹوگرافی کی اس کی بیوی بھی اسی شعبے سے تعلق رکھتی تھی وہ گھر گیا اور گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ بھئی کتنا اچھا کام کیا ہوا ہے ہسٹوریکل کام ہے اس کی بیوی کہنے لگی کہ اچھا آئندہ ویکینڈ آئے گا تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی تو مجھے بھی آپ کو مسجد کا کام دکھائیں اس نے کہا ٹھیک اب جب رات سونے لگانا تو اس نے دیکھا کہ اس کا تو پیسے والا بٹوا ہی نہیں ہے تو یہ بڑا پریشان کہ کہاں گرا بڑا سوچا مگر اس کو یاد نہیں آیا کہ میں نے بٹوا کہاں گرایا خیر ایک آدھ دن کے بعد یہ زین سے بات ہی نکال بیٹھا کہنے لگا جو دو چار سو روپے تھے بس وہ میرے گم ہو گئے جب اگلا ویکینڈ آیا تو یہ اپنی بیوی کو لے کے دہلی کی جامع مسجد دکھانے کے لیے آیا اب جب یہ سیڑھیوں پہ چڑھ رہا تھا نا تو اس نے دیکھا کہ وہی معذور فقیر جسے پچھلی مرتبہ اس نے پیسے دیے تھے وہ اس کی طرف آ رہا ہے تو اس نے سوچا پچھلی مرتبہ پیسے دیے تھے پھر اس نے مجھے دیکھا تو امید لگی کہ یہ ضرور دے گا تو یہ مجھ سے پیسے مانگنے آ رہا ہے لیکن وہ فقیر جب قریب آیا تو وہ کہنے لگا کہ جناب وہ پچھلی مرتبہ آپ نے جب مجھے پیسے دیے تھے تو شاید یہ آپ کا بٹوا تھا جو گر گیا میں نے آپ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر آپ نکل گئے تو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے آپ اپنا بٹوا لے لیجئے اب اس انگریز نے بٹوا دیکھا اپنی چیزیں دیکھیں ڈاکومنٹس دیکھے ہر چیز بالکل ٹھیک تھی اس کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ فقیر تو ایک ایک پیسہ مانگتا ہے اور میرے تو یہاں پر دو تین سو روپے تھے اگر یہ اپنے پاس رکھ لیتا تو کسی کو خبر ہی نہ ہوتی مگر اس نے یہ مجھے لوٹا دیا تو اس نے پوچھا کہ فقیر آخر تم نے یہ اپنے پاس رکھ کیوں نہیں لیا تو معذور فقیر نے آگے سے جواب دیا کہ شروع میں تو ایک خیال آیا تھا کہ میں اسے رکھ لوں مگر پھر ایک دوسرا خیال آیا اور میں نے کہا کہ نہیں میں اسے نہیں رکھوں گا اس نے پوچھا کیا خیال آیا تو وہ معذور فقیر کہتا ہے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ میں نبی علیہ السلام اسلام کا امتی ہوں آپ عیسیٰ علیہ السلام کے امتی ہیں اگر میں نے آپ کا یہ ویلٹ چوری کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کا دن ہو اور آپ کے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گلا دیں کہ تمہارے امتی نے میری امتی کی چوری کی تھی میں اس خیال کو سوچ کے رہ گیا میری وجہ سے میرے آقا کو بات نہ سننی پڑ جائے ایک وقت تھا فقیروں کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے نبی علیہ السلاط اسلام نے ایسی تعلیمات کی خوش اخلاقی کی کہ جنہوں نے اس کو اپنایا وہ واقعی انسانیت کے لیے فخر ہو گئے کیا خوبصورت سوچ ہوتی تھی آپ سوچئے اگر ہماری سوچ ایسی ہو تو ہم کسی کا نقصان کر سکتے ہیں کسی کی عزت کی طرف میلی نظر ڈال سکتے ہیں ہرگز نہیں یہ ساری باتیں ہی غفلت کی وجہ سے ہوتی ہیں آج اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہیں اللہ رب العزت ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے اور حقیقی معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے آخری واقعہ حج کا موقع ہے ایک نوجوان مینا کے میدان میں ایک بڑے میاں کو دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں تھیل ہے اور اس میں یقیناً کچھ پیسے ہوں گے تو وہ نوجوان وہ ہمیانی چھین کے بھاگ جاتا ہے چونکہ رش بہت تھا پتہ ہی نہیں چلا کہ ہاتھ سے کون لے کر گیا وہ بڑے میاں نے پوچھا تو صحیح بھائی کون ہے میرا ہمیانی لے کے چلا گیا تھیلا لے کے چلا گیا لوگوں نے کہا جی پتہ نہیں کون تھا وہ چلے گئے اب جس نوجوان نے تھیلا چھینا تھا یہ تھوڑا آگے گیا تو اچانک جو اسے چکر آئے نا تو اس کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی اب یہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا رونا شروع کر دیا لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو کہنے لگا کہ میں نے ایک بڑے میاں کا تھیلا چھینا مجھے لگتا ہے انہوں نے بدعا کی اور میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی لوگوں نے کہا بھائی وہ بڑے میاں کہاں ہیں بتاؤ ہم تمہیں لے جاتے ہیں ان سے معافی مانگ لو چنانچہ وہ اس کو پکڑ کے لائے جہاں اس نے تھیلا چھینا تھا مگر وہ بڑے میاں تو چلے گئے تھے گھر قریب لوگوں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ وہ بڑے میاں پانچ وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اگلی نماز کے لیے پھر آئیں لہذا آپ ویٹ کر لیں اب ویٹ کیا جب ویٹ کیا تو اگلی نماز کے قریب وہ بڑے میاں آ گئے جیسے ہی پتا چلا یہ نوجوان اٹھا اس نے پاؤں پکڑے آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں آپ نے بد دعا کی میری بینائی چلی گئی مجھ سے بڑی غلطی ہوئی جب اس نے معافی مانگی تو بڑے میاں کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو آپ کو اسی وقت معاف کر دیا تھا لوگوں نے کہا کہ بڑے میاں آپ معاف کر دیں بڑے میاں کہنے لگے میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا اب سارے لوگ حیران ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کا تھیلا لے کے چلا گیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا تو بڑے میاں کہنے لگے ہاں مجھے ایک خیال آ گیا تھا پوچھا بڑے میاں کیا خیال آیا تھا بڑے میاں کہنے لگے کہ میں نے علماء سے یہ سنا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میری امت کا حساب کتاب ہوگا جب تک آخری امتی کا حساب نہیں ہوگا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا تو میرے دین میں خیال آیا کہ یہ نوجوان میری میرا تھیلا لے کر بھاگ گیا اب اگر اسے میں نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقدمہ پیش ہوگا اور جتنی دیر فیصلہ ہونے میں لگے گی میرے آقا کو انتظار کرنا پڑے گا میں نے معاف کر دیا نہ قیامت کے دن مقدمہ پیش ہو نہ میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں جانے میں دیر لگے اللہ اکبر کبیرہ اگر ہماری یہ سوچ ہو جائے میاں بیوی میں جھگڑے ہو سکتے ہیں بھائی بھائی میں جھگڑے ہو سکتے ہیں دو مسلمانوں میں جھگڑے ہو سکتے ہیں کوئی نہیں سکتے اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوتے ہیں چنانچہ کے عمر فاروق لانو کا دمانہ ہے دو مسلمانوں کے درمیان ایک مقدمہ آیا ذرا سنیے گا مقدمہ کیا تھا ایک صاحب نے زمین بیچی اور دوسرے نے زمین خریدی خریدنے والے نے جب اس میں حل چلائے تو اس کو اندر سے کچھ سونا چاندی دفینا مل گیا اب وہ سوچنے لگا بھائی میں تو زمین خریدی ہے یہ خزانہ تو بہت قیمتی ہے لہذا یہ تو پہلے والے مالک کا ہے اس نے پہلے والے مالک کو بلایا جناب میں نے تو آپ کو زمین کی قیمت دی تھی اور اس میں تو یہ خزانہ نکل آیا یہ خزانہ تو میرا نہیں یہ آپ کا ہے اس نے جواب دیا جناب میں نے جب زمین بیچی تو اب زمین میں سے جو فائدہ بھی نکلے گا وہ فائدہ تمہارا ہوگا اب وہ میرا نہیں ہو سکتا اب ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا مال اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب یہ آپ کا مال ہے ذرا سوچئے یہ دو مسلمانوں کے درمیان مقدمہ عمر فاروق لانوں کے زمانے میں عدالت میں آتا ہے آج تو مقدمے یہ ہوتے ہیں نا ایک کہتا ہے میرا حق ہے دوسرا کہتا ہے میرا حق ہے ایک کہتا ہے میں حق لے کر رہوں گا دوسرا کہتا ہے میں خون کا آخری قطرہ بہا دوں گا یہ آج کل کے مقدمے ہوتے ہیں جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے اس زمانے کا مقدمہ سنیے ایک کہتا ہے جی میرا حق نہیں ان کا حق ہے دوسرا کہتا ہے جی میرا حق نہیں ان کا حق ہے کاب رضی اللہ تعالیٰ کی عدالت تھی وہ قاضی تھے اب وہ بھی حیران ہے کہ بھئی اس مقدمے کا فیصلہ کیسے کریں اس سے پوچھا بھئی تم لے لو جی نہیں it belongs to my brother یہ میرے بھائی کا ہے بھئی آپ لے لو نہیں جی نہیں یہ میرے بھائی کا ہے کیا فیصلہ کیا جائے اللہ نے پھر ان لوگوں کو سوچ بھی بڑی عجیب دی تھی کابر کے دل میں ایک خیال آیا انہوں نے ایک سے پوچھا بھئی آپ کی اولاد ہے جی ہے ایک بیٹا ہے جوان العمر دوسرے سے پوچھا ان کا جی ہاں میری یہ یہ اولاد ہے پتہ چلا ایک بیٹی جوان العمر ان کے ہاں بھی ہے تو کاب لانوں نے فیصلہ کیا ابن کاب لانوں نے کہ میرا مشورہ یہ ہے آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کا آپس میں نکاح کر دیں اور ان دونوں کو جہیز کے طور پر یہ خزانہ دے دیں تاکہ دونوں کے دونوں مطمئن ہو جائیں چنانچہ عدالت میں نکاح پڑا گیا اور ہونے والے میاں بیوی کو یہ دونوں یہ خزانہ جہیز میں دے دیا گیا یہ مقدمے کا فیصلہ تھا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں ایسی امت نبی علیہ السلاط اسلام نے بنائی کہ واقعی جن کے اخلاق کو کتابوں میں پڑھ کر دل کہتا ہے کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر تو فرشتوں کو بھی حیرت ہوتی ہوگی کہ زمین کے اوپر کتنی خیر خواہی چاہنے والے مسلمان اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہاں آج ہم بھی نام کے مسلمان ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کام کا مسلمان بنا دے عمل کے اپنے اساس کیا ہے بجد ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت تمہاری نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے آج ہم یہی تمنا لیے بیٹھے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نام کے مسلمان کہلاتے عمر گزر رہی ہے اب اللہ تعالی رحمت کی ایک نظر ڈال کے ان مردہ دلوں کو زندہ کر دے ہمارے من کو جگا دے تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن کر اچھے اخلاق والے انسان بن کر زندگی گزاریں دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تشریف رکھیے ابھی فرما رہے ہیں کہ بہت سارے دوست احباب اس وقت تو بتائب ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں بیت ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ عاجد خطبہ پڑھے گا الحمد للہ وقفا وسلام عباد ہلدی نصطفا امابات آپ یہ کلمات پیچھے پیچھے سچے دل کے ساتھ پڑھتے جائیے اور نیت کر لیجئے کہ میں نے سب گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد کر لیا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ ملا اکتی ہی و و ہی والیوم الآخری والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بللہ کما بسمائی و سفاتی و کبل تو جمییا احکامی بل لسانی و تصدیقم بل قلب اشد اللہ اللہ و اشہد ان محمدن ابدہ و رسول استغفر اللہ ربی من و اطوب واتوب بے رشمتی کا یا ارحم الراحمین ان کلمات کو پڑھنے سے اب آپ بیت ہو چکے ہیں چند معمولات سن لیجئے سو مرتبہ استغفار صبح و شام سو مرتبہ درو شریف صبح و شام روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ایک پارا ہو تو بہت اچھا ورنہ آدھا پارا صحیح چلتے پھرتے دل میں اللہ تعالیٰ کا دھیان اور روزانہ صبح و شام دس پندرہ منٹ مراقبہ یعنی ذکر قلبی طریقہ یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ کے بیٹھیں تو ہمتن اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ اللہ ہر العزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ یہ دس پندرہ منٹ کا مراقبہ آپ کے دل کو منور کرے گا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سیل فون پہ آپ روزانہ بات کرتے ہیں تو اس کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے روزانہ پھر اسے چارج کرنا پڑتا ہے اگر چارج کرنا بھول جائیں تو بیٹری فلیٹ اور کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے ہم بھی جب روزانہ زندگی گزارتے ہیں لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہماری جو قلب کی کیفیات والی بیٹری ہے وہ بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کو روزانہ چارج کرنا چاہیے اور یہ جو مراقبہ ہے نا یہ اس ایمان کی بیٹری کو چارج کرنے والی بات ہے اگر آپ روزانہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ دل کی کیفیات اچھی رہیں گی اور آپ ایک مضبوط مسلمان بن کر اچھا انسان بن کر زندگی گزاریں گے اللہ تعالی ہمیں معاملات باقاعدگی سے کرنے کی توفیق توفیقت فرمائیں